بغیر مکتسب فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا وقال في موضعين آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداء إن دماءكم وآراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو تنہا اور اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگن تدرد السلام نازل ہوں ذات مبارک اور مقدسہ پر جس کا نام نام اس گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے دین اسلام کے اندر کسی پر الزام لگانا بہتان لگانا یہ سخت ترین اور خطرناک جرم ہے اگر یہ بہتان اور الزام اللہ کی ذات پر ہے تو اسے شر کہا جاتا ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے لڑکا ہے اللہ کی لڑکی ہے اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ یا اللہ رب العالمین نے اپنا شریک بنا رکھا ہے تو یہ شرک ہے ناقابل معافی جرم ہے اور اگر اس جرم پر کسی کی وفات ہو جائے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور اگر یہ الزام بندوں کے اوپر ہے تو بھی سخت ترین اور خطرناک جرم ہے شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے آج کے اس خطب جمعہ میں اسی موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ کسی انسان پر کسی شخص پر الزام لگانا بہتان لگانا جو جرم اور گناہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اس جرم اور گناہ کی اس کی طرف نسبت کرنا شریعت کے اندر کتنا خطرناک جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے غیبت حرام ہے شریعت کے اندر اور غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی غلطی اور گناہ ہے اس آدمی کے سامنے نہ بیان کر کے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ سخت گناہ ہے بڑا گناہ ہے اسے غیبت کہا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے نے بھی نے فرمایا ذکر کا اخاق ابھی مایہ کرا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا اسے غیبت کہا جاتا ہے وہ برائی اس کے اندر ہے لیکن اس کے سامنے نہ بیان کر کے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ بڑا گناہ ہے جب تک اس کے سامنے نہیں بیان کرو گے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی پیٹ پیچھے بیان کرنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوگی نمبر ایک دوسرا اس سے بڑا جرم کیا ہے چغل خوری کرنا چغل خوری کیا ہے دو لوگوں کے درمیان جدائی اور دشمنی اور عداوت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں گڑھ کر کے کہنا اس کو نمیمہ کہا جاتا ہے چغل خوری کہا جاتا ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی پر الزام تراشی کرنا ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو آپ نے کہا یہی قیمت ہے اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو الزام ہے بہتان ہے اور یہ الزام اور بہتان اس سے بھی بڑا جرم ہے غیبت میں تو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن بہتان میں وہ برائی نہیں پائی جاتی اس سے بری اور پاک رہتا ہے بے گناہ رہتا ہے لیکن ناکردہ گناہ کی سزا اسے دی جاتی ہے اور جس گناہ کو اس نے نہیں کیا اس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ یہ تو جھوٹ ہے ہی ہے بہتان اور الزام کے معنی ہی ہوتے جھوٹ بولنا اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کڑی ہوئی چیز اسے منسوب کر دینا کسی کی طرف یہ بہت بڑا سخت جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ ہر براہن فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ کون و ماشادقین اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو سچ بولو سچ والوں کا ساتھ دو سچے والوں کے ساتھ رہو اور جھوٹ بولنا کسی پر الزام لگانا یہ سچ کے منافی اور سچ کے اپوزٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ ابراہین دوسری آج کی طرف فرماتا ہے وہ اللہدین المنی نب المنات بغیر مکتصب جو مومنوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جس کا انہوں نے گناہ نہیں کیا اس کے ذریعے سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں فقد احتم الو بہتان و اسم مبینہ انہوں نے بہت بڑا بہتان کیا اور بہت کھلا بڑا گناہ کیا انہوں نے کھلا گناہ کیا جنہوں نے کسی پر الزام تلاشی کی اور ناکردہ گناہ کی نسبت اس آدمی کی طرف کی چاہے مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو یہ حرام ہے شریعت کے اندر اور یہ بہت بڑا جرم ہے اس طریقے سے اللہ اربان فرماتا ہے واقع عفق کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں نے الزام تراشی کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اسے معمولی سمجھتے ہو یہ بہت بڑا گناہ اس تلق و نہ بالسنت جب تم اسے اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے وہ تقلون بے افواہ کم مال بے علم اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ اپنی زبانوں سے تم کہتے تھے وہ تحصب تم اسے آسان سمجھتے تھے وہ ہوا اللہ عظیم وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کسی پر الزام لگانا الزام کسی طریقے کئی طریقے کا ہو سکتا ہے کسی پر چوری کا الزام لگانا کسی پر زنا کا الزام لگانا کسی پر اور کسی چیز کے الزام لگانا کہ اس نے فلاں کی غیبت کی ہے اس نے فلاں جرم کیا فلاں گناہ کیا جب اس نے نہیں کیا یہ ساری چیزیں بہتان تراشی الزام تراشی کے اندر آتی ہیں جو بہت سخت جرم ہے اور ہر شریعت کے اندر حرام ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے خطی و عسمن تم میئر میں بھی ہی بری فقد احتم اللہ بہتان و اسمن مبینہ کسی نے کوئی خطا کیا یا گناہ کیا اور پھر ناکردہ شخص کو جس نے وہ نہیں کیا اسے بری ہے اس پر الزام لگا دیا فقد حتم اللہ بہتان مبینہ اس نے بڑا بہتان کیا اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا اس نے یہ غلطی نہیں کی اس نے گناہ نہیں کیا چوری خود کی اور الزام کسی اور پر دھر دیا جھوٹ خود بولا الزام کسی اور پر لگا دیا اور خود اس نے گناہ کیا لیکن دوسرے کی طرف منسوب کر دیا کہ میں نے نہیں کیا فلاں شخص نے کیا ہے یہ میرے بھائی و معمولی جرم نہیں ہے یہ حقوق العباد کے اندر بھی آتا ہے بندوں کے حقوق سے متعلق ہے ساتھ ہی ساتھ شریعت اسلامیہ کے اندر عظیم جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ اور آدمی کی جیسی شخصیت ہوگی اس کی شخصیت کے لحاظ سے گناہ بڑھتا جاتا ہے گناہ بڑھتا جاتا ہے یہ اگر کسی پاک دامن اور سچے اور نیک اور دیندار انسان پر یہ جرم عائد کیا جائے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے کسی مومنہ عورت پر الزام تراشی کی جائے اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے اس طریقے سے یہ خطرناکی بڑھتی رہتی ہے جس قدر آدمی جیسا ہوگا معاشرے میں اس کا جو مقام مرتبہ ہوگا اللہ کی نظر میں یا دین کی حیثیت سے اس پر الزام لگانا اس کا جرم اور سخت ہو جاتا ہے علماء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم دیتا ہے ان کا ادب کرنا ان کا احترام کرنا ان کی عزت اور توقیر کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے لیکن اگر کوئی آدمی ان کی عزت اور ادب احترام کرنے کے بجائے ان پر گھراؤنے الزام لگاتا ہے ان پر الزام تراشی کرتا ہے بہتان تراشی کرتا ہے تو اس کا جرم اور سخت ہو جاتا ہے اور بڑا بڑھ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ سب جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جرم کو جو بڑے بڑے گناہ ہیں شرک ہے قتل ہے چوری ہے اس کے ساتھ ہمارے نبی نے اس کو بیان کیا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا لا تشرکو و شیا ولا تشرقو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اور چوری نہ کرو ولا تزنو اور جنا نہ کرو ولا تخت نبصل حرم اللہ اللہ بالحق اور نہ کسی کو قتل نہ کرو کسی کو قتل نہ کرو ولا الادی سلطان اور کسی بری اور جو جس نے کوئی غلطی نہیں کی گناہ نہیں کیا اس کی سلطان جو بادشاہ ہے اس کی طرف جا کر کے اس کو الزام نہ لگاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کر دے اس پر سزا نافذ کر دے وہ بیچارہ اس نے جرم نہیں کیا وہ پاک ہے وہ اور بری ہے وہ اور بولا بھالا انسان ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا تم جا کر کے بادشاہ کے پاس کہو کہ اس نے یہ جرم کیا تاکہ اس کو قدر کر دے یہ حرام ہے شریعت کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اس کو بیان کیا یہ ترمیزی کی روایت اور امام ترمیزی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا اور یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے بھی ہے کیونکہ زمان جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کا گناہ کرتے تھے اور اس کا الزام دوسروں کے اوپر دھر دیا کرتے تھے اور یہ گناہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان خود گناہ کرتا ہے اور دوسرے کی طرف الزام لگا دیتا ہے یا ایسے ہی پیسے لے کر کے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے اور اس پر الزام لگا دیتا ہے کوئی عورت کسی سے پیسے لے کر کے کسی عالم یا کسی بے گناہ شخص کے ساتھ یہ الزام تراشی کر دے کہ فلاں عالم نے یا فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا میرے مجھے اس طرح گناہ پر یا اس طریقے سے میرے ہاتھ کو پکڑا یا اس طریقے سے اور کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا میرے اوپر یا اس طریقے سے اور کوئی نسبت کر دے تو میرے بھائیوں یہ اور جرم بڑھ جاتا ہے اس کی سنگینی اور خطرناک ہو جاتی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط الزام لگا دیتے ہیں صرف چند پیسوں اور چند سکوں کے عوض دنیا بھی بیچ دیتے ہیں اور آخرت بھی ان کی تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے دنیا کے اندر بدنام بھی ہوتے ہیں لہذا میرے بھائیوں یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے یہ زبان جاہلیت سے چلا آنے والا عمل ہے جسے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ سے بنا کیا اللہ کے سرخ حدیث ہے ارب امین امتی بن امجاہلی رکون چار چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امور میں سے جو ہماری امت کے لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے الفقر و فی الحصاب اپنے خاندان پر فخر کرنا وہ فل انصاب اور کسی کے نصب میں تانا زنی کرنا اس کے نصب میں کیڑے نکالنا عیب نکالنا یہ خراب نصب ہے اس کا خراب خاندان ہے اس کے ماں باپ زانی ہیں یا خود زانی ہے جنا کا الزام لگانا اس کے نصب کے اندر کیڑے نکالنا یہ کیا ہے یہ زبان جاہریت کی چیزوں میں سے اور آپ نے فرمایا کہ کیا نام ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا نجوم اور تاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا وہ نیا اور نوحا کرنا ماتم کرنا مرنے والے کے اوپر یا آپ نے فرمایا یہ زمانہ جاہریت کی چیزوں میں سے ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے بڑا گناہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی روایت ہے اللہ نبی کمب اکبر القبائر کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے تمہارے بھی نے فرمایا علی شراب کو بلّہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنا کیونکہ سب سے بڑا جرم یہی ہے اس دھرتی پر اس سے بڑا جرم نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرے اور پھر آپ نے فرمایا وہ الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنا شرک کے ساتھ ہمارے بھی اس کو بیان کیا آپ سوچئے کہ ماں باپ کا دب احترام کرنا ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا ہم سے ہم سے مطلوب ہے اور ایک انسان اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو شرک کے ساتھ ہمارے بھی نے گناہ کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے بتایا تو آپ فرماتے وہ حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا پھر آپ ٹیکے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اللہ وہ شہادت زور اللہ و شہادت زور پھر آپ نے بیٹھ کر کے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا یہ بھی سخت جرم ہے بار بار بار بار آپ آپ کہتے کہتے رہے صاحب کرام ہیں کہ کہ ہم نے کہا خاموش ہو جائیں یعنی اس گناہ کو آپ بیان کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ کتنا سخت جرم ہے یہ ہلاک کر دینے والا چیز ہے کر دینے والی چیز ہے انسان کو برباد کر دینے والی چیز بہت خطرناک جرم ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس طرح وہ من سب الموبقات سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو سات چیزوں جو ہلاک کر دینے والی انسان کو دور دوری بنا کر کے رکھو پھر آپ نے فرما اسی میں سے المحسنات الغافلات جو بھولی بھالی پاک دامن عورتیں ہیں مومن عورتیں ہیں ان پر الزام تلاشی کرنا یہ بخاری مسلم کی روایت آپ نے عورت کے بارے میں ذکر کیا جہاں عورت کے بارے میں سنگین جرم ہے وہیں مرد بھی اس کے اندر شامل ہے اگر کوئی مرد کے اوپر پاک دامن اور مومن مرد کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے یہ اس طریقے سنگین جرم لگاتا ہے چاہے چاہے مرد مرد ہو یا عورت ہو وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے اسلام کا ہر حکم ہر ایک کے لیے اللہ یہ کہ اس کے بارے میں استثنا ہو اگرچہ یہ عورتوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کیونکہ عام طور پر عورتوں کے بارے میں الزام تراشی کی جاتی ہے ان پر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس لیے آپ نے عموماً اس عموی طور پر خیال رکھتے ہوئے بات بیان کی ورنہ اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں اس لیے اگر کوئی مرد پر الزام لگاتا ہے تو بھی سخت گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں ایسا کرنے والا قیامت کے دن اپنے آپ کو خود عذاب دے گا معراج میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے ناخون سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں آپ نے پوچھا امین سے یہ کون لوگ ہیں تو تو جب نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے لوگوں کی قیمتیں کیا کرتے تھے وہ کان یقون فی اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے عزتیں نیلام کرتے تھے لوگوں کی عزتوں پر بٹا لگاتے تھے اور عزتیں ان کی اور عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے لہذا ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے ناخون سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچیں گے جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں قیامت کے دن یہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی اس طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے سزا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مومن مرد پر یا کسی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے جنا کا تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اسی کوڑے لگائے جائیں اگر وہ گواہ لے کر کے نہ آئیں جب تک چار گواہ نہ پیش کر دیں ایسے لوگوں کے لیے اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اسی کوڑے لگائے جائیں اللہ حربان فرماتا ہے وہ لذین یرمون المحسنات جو پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں اتوب اربات شہدا پھر وہ چار گواہ لے کر کے نہیں آ پاتے چار گواہ حاضر نہیں کر پاتے فجر دو ہم سمانی نہ جلدا ان کو اسی کوڑے لگاؤ معمولی بات نہیں ہے کسی کی عزت پر دھبا لگانا اور کسی کی عزت پر الزام لگانا تو اس نے فلاں کے ساتھ جنا کیا فلاں کے ساتھ گناہ کیا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے اور یہ میں نے بتایا کہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اس لیے امام ابن وسیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے اور بھی علماء نے کہ اگرچہ عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا لیکن یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اگر کوئی مومن مرد پر پاک دامن مرد پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو اس کو بھی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اگر مرد ہے تو مرد کو اسی کوڑے اگر عورت ہے لگانے والی تو عورت کے اوپر اسی کوڑے لگائے جائیں گے یہ اسلام کا قانون کہتا ہے اسلام کی سزا ہے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ فرماتا تقبر الحم شہادت شہاد ان کی کبھی گواہی بھی قبول نہ کرو ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو کیونکہ انہوں نے اپنا اعتبار کھو دیا اعتماد کھو دیا الزام لگا کر کے مومن مرد یا مومن عورت پر لہذا کبھی ان کی گواہ قبول نہ کرو اور وہ قبول ابو یہ فاسق لوگ ہیں جو اس طرح کا جرم کا ابتدار کرتے ہیں لہذا جو ایسا کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ فاسق ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے سخت جرم ہے اور اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قیامت کے دن تاریخیاں ہی تاریخیاں ہوں گی یہ ظلم ہے بندے کے اوپر اور ظلم و ظلمات میں قیام قیامت کے دن ظلم تاریخیاں لے کر کے آئے گا ایسے لوگوں کو روشنی نہیں ملے گی اہل ایمان کے پاس روشنی ہوگی اس نور کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ طے کریں گے لیکن ایسے کرنے والے مجرم جو ہوں گے جو گنہگار لوگ ہوں گے یہ معاشرے کے خطرناک لوگ ہیں ایسے لوگوں کا معاشرے کے اندر کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی عزتوں کو بیچتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دے گا تو اللہ تو ایسے لوگوں کے لیے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی قیامت کے دن ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی اور اس طریقے سے ردغت الخبال ایک یعنی جو جہنمی ہیں ان کا جو پیپ ہوتا ہے ان کے جسم سے نکلنے والا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہاں پر رکھے گا جو لوگوں کے اوپر زنا کا اور نہ کردہ گناہوں کا الزام لگاتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من خاص خوشی بات ہو لم یزلفی سخت شخت اللہ من ہو آ فرماتے ہیں جو کسی باطل کے لیے مخاسمہ کرتا ہے باطل کے لیے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں برابر رہتا ہے یہاں تک کہ باطل کو چھوڑ دے اس سے نکل جائے جب تک نہیں نکلتا باطل کا جو دفاع کرتا ہے باطل کی جو نشر و اشاعت کرتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کو ہمیشہ لاحق رہتی ہے جب تک کہ اس باطل سے نکل نہ جائے فی من کالا شفیع اللہ الخبال حتیٰ آ فرماتے ہیں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ردغت الخبال کے اندر رکھے گا ردغت الخبال کیا ہے کہ جہنمیوں کا جو پیپ ہے ان کے جسم سے نکلنے والا وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے گا حتیٰ یا خرجہ بما قال یہاں تک کہ جو اس نے الزام لگایا ہے اس سے اپنے آپ کو بری کر لے اور اس سے معافی مانگ لے جب تک یہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ ہر بلامین اس کو ردغت الخبال کے اندر رکھے گا ابو داود کی روایت صحیح روایت ہے میرے بھائی اور لہٰذا کسی پر الزام لگانا یہ بہت سخت جرم ہے شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے اور سے گناہ کا کفارہ بھی نہیں ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی کفارہ نہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا وہ قطر النب سے بغیر حق نہ کسی کو قتل کرنا او بہت مومن یا کسی مومن پر بہتان لگانا کسی مومن پر الزام لگانا الفرار یوم ظہف یا میدان جنگ سے فرار اختیار کر لینا میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانا او یمین صابرہ یختت و بحا مالن مالن بغیر حق یا جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا حق مال لے لیتا ہے ایسے پانچ گنا جن کا کوئی کفارہ نہیں مسند احمد روایت اور امام احمد امام اباری فرماتے ہیں یہ حسن لغیر ہی ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جب بیعت لیتے تھے تو اس بات کی بھی بیعت لیا کرتے تھے کہ تم لوگ کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے جیسا کہ بیت اقبا دوم میں جب آپ نے انصار سے بیعت لیا صحابہ کرام سے تو آپ نے کیا فرمایا اللہ اللہ بلّہ سیا میرے ہاتھ پر اس بیعت کرو اس بات کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرو گے ولا تشریق ولا نہ تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے ولا اولا کم نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گے ولا تون بے بہتان اور تفترو نہ اور نہ ہی تم کسی پر الزام تراشی کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں سے گڑھ کر کے یعنی اپنی طرف سے پیدا کر کے کسی پر تم الزام تراشی نہیں کرو گے ولا تعصوفی معروف اور معروف کے اندر تم نافرمانی نہیں کرو گے یعنی معروف کا حکم دیا جائے گا اس معروف پر عمل کرو گے فمن و فمن کم فاضر اللہ جس نے یہ پورا کیا اس کا اجر اللہ ہر العالمین کے اوپر ہے عمن اسابلم کا فعوق دنیا فوا کفارت اللہ اور اگر کسی نے اس میں سے کچھ کیا اور دنیا کے اندر اس پر کفارہ حد لگا دی گئی سزا دے دے گی دنیا کے اندر تو کیا ہوگا یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو سزا دے دے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لہٰذا میرے بھائیوں یہ بہت سخت جرم ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے جو آج لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کی عزتوں کو بدنام کرتے ہیں چند پیسوں کے عوض یا منصب کے عوض یا دنیاوی چیزوں کی بنا آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ ہر برامی کی ناراضگی مول لیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اطدر مفلس میں امتی کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے اتدرون مرین مفلس کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے لوگوں نے کہا کہ مفلس ہوا ہے جس کے پاس مال نہیں درہم نہیں اور جائیداد نہیں ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں میری امت کے اندر مفلس نہیں ہے کیونکہ مال آئے گا اللہ کے سلو کی حدیث سے پیشن گوئی ہے کہ اتنا مال لوگوں کے پاس ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا دنیا کے اندر اتنا مال ہو جائے گا آج کتنے مال کی فراوانی کتنے مال کی کثرت آج میرے بھائی ہو آپ دیکھنا مسلمانوں کے مال کو ان کی شادی بیاہ کو دیکھو ان کی مناسبات کو دیکھو عقیقہ اور جو پارٹیاں کی جاتی ہیں ان کو جا کر کے دیکھو کس طریقے سے بے دریک پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کس قدر اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے شادی بیاہ کے اندر انسان لوگوں سے بھیگ مانگ کر کے شادی کرتا ہے لیکن اس قدر جہیز دیتا ہے اور اس قدر مال و دولت خرچ کرتا ہے ایسی بڑی بڑی دعوتیں کرتا ہے کہ میرے بھائیوں وہ دعوت پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوا کرتی ایک نہیں دسیوں قسم کے پکوان ہوتے ہیں دسیوں قسم کے کھانے کھلائے جاتے ہیں شادی بیاہ کے اندر ناجائز طور پر جو بارات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائے جہاں دیکھیے اگر مسلمانوں کی دولت کو دیکھنا تو دیکھو کہ آج مسلمان کس قدر اس کے پاس یعنی اسراف اور فضول خرچی اور جہاں نہیں خرچ کرنا ہے انسان جا کر کے اپنے مال کو وہاں پر خرچ کرتا ہے پیسہ نہیں اس کے پاس جہیز دینے کے لیے لوگوں سے بھیگ مانگتا ہے بیٹی کی شادی بہن کی شادی میری مدد کر دو میرے بھائیوں پیسے مانگ کر کے جا کر کے جو ہے دیتا اور حرام جگہ میں لگاتا ہے اور اس طریقے سے حرام کاروبار کرتا ہے حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ مال کی کثرت بہت ہوگی بہت زیادہ لوگوں کے پاس مال ہو جائے گا آج دیکھیے مال اور آج سے چالیس پچاس سال پہلے لوگوں کے حال تھا اس کو آپ دیکھیے اندازہ ہوگا کہ مال کس قدر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے مال مال کی فروانی ہوتی جا رہی ہے اس لیے مانوی کو اس بات سے خطرہ تھا کہ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگنے گے آخرت کو بھول جاؤ گے آج وہی چیز ہمارے ساتھ ہو گئی تمہارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہوگا کیونکہ مال تو آئے گا ہی ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے ہے یہ مال آ کر کے کے رہے گا سب پاس مفلس وہ جو قیامت کے دن آئے گا مال ہادا وہ قدم ہادا وہ قدف احادا وہ ستم ہادا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا کسی پر الزام تراشی کی ہوگی کسی کا ناخون بہایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی یہ ہمارے ہاں اللہ ہماری دین کے اندر اصل مفلس یہ ہماری امت کے اندر پھر قیامت کتنا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دے گا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس پر ڈال دے گا فنار پھر اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا سی بخاری سے مسلم کے روایت یہ حقوق الباد ہے میرے بھائی ہو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو آج لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں اور اس طریقے سے غلط الزام تلاشی کرتے ہیں اللہ کا انہیں خوف کھانا چاہیے ان کے پاس جو کچھ نیکیاں بھی ہوں گی وہ ساری نیکی اس بندے کو دے دی جائیں گی اور اس بندے کے گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا اور ایسے آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کیونکہ دنیا کے اندر اس نے جس آدمی نے گناہ نہیں کیا اس پر الزام لگایا اس نے اس لیے قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلا دے گا کہ تمہارے تم نے جو گناہ نہیں کیا وہ گناہ تمہارے پر ڈال دیا جائے گا دنیا میں جس نے گناہ نہیں کیا اس, تم نے اس پر ڈال دیا اس گناہ کو کہ اس نے جرم کیا ہے حالانکہ اس نے نہیں کیا قیامت کے اللہ تعالیٰ یہی سزا تمہارے ساتھ دے گا کہ اللہ تم نے جو گناہ نہیں کیا ہوگا اس آدمی کے گناہوں کو تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈلنا چاہیے اللہ تعالیٰ خوف کھانا چاہیے دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک دن سب کو مرنا اللہ تعالیٰ کے حساب دینا ہے چند روزہ زندگی ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے انسان نہیں آیا ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت سخت جرم ہے شریعت کے اندر جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے میرے بھائی بہت عام بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کے جرم سے بچے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور نہ آپ دیکھیں کس قدر پیٹ پیچھے لوگوں پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں اور بھری محفل بھی کی جاتی ہیں آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کیمرے کے سامنے آ کر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر عزت اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا فلاں نے میرے ایسا ساتھ کیا اگر ایسا ہوا بھی مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا پردہ ڈالے رہتے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا تھا جیسا کہ اللہ کے ہے کہ اللہ نے اگر پردہ ڈال دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہوتا پردہ ڈال دے لیکن تم نے خود پردہ چاہ کر دیا اور تم خود اگر کسی پر الزام لگاؤ گے کسی کے بارے میں بات کہو گے جہاں دوسرے کی عزت بدنام ہوگی تمہاری بھی عزت بدنام ہوتی ہے لہذا ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور جرم اور بڑھ جاتا ہے جب کسی نے کچھ کیا ہی نہیں اور اس کے اوپر ناجائز الزام لگا دیا جائے الزام تلاشی کر دی جائے اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں اس طرح گناہوں سے معاف پاک رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے ایک دوسرے کے ادب احترام کرنے کی توفیق دے ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے جب تک دنیا میں رکھے نیکی کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری نیکیوں قبول فرمائے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے اداب سے اور جہنم کے اداب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوز کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمائے آمین بارک اللہ علیہ القلف القرآن عدیم و نفعنی و یا کم بلا ذکر حکیم ان تعالی جواد الکریم ملک مرف الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده